چمکمکا آبادیاں مبارک ملک ملک نیم نیمے میلے نانا دیتے وہاں پلک پلک یہاں زمین میں رکھی رکھی شادی مچھی مچھی دھوم میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑ پڑتی ان کے نقطے کے عرش رش چاندنی دیدی چھٹ کے کیا را رہی تھی جگہ جگہ نسل آئی میں تھے نئی دن دن خبن میں کعبہ بکھر کے سبرا سبر کے نکرا نکھر کے سبرا نکھر کے سبرا سبر کے بکھرا حجر کے سب سے کمر مر کے دل میں رنگ لاکھوں بنا کے تھے نظر میں دولا پیار جلوے میں سے بہرا سر جھکائے سیاہ پر دیکھے ہوں برانر تجلیے ذات محد کے تھے خوشی کے بادل امڈ امڈ آئے دنوں کے تاؤں سرنگ لائے انہ کمائے نام کا سما تھا انہ نات کا سما تھا ہر ہر خود خود بج بج بجا بجا رہے رہے ہیں یہ بزر کے آرا کر کر جھڑ قدیم کی گود میں بھرے سے مست کپڑے میں گس سے دلا میں مشرقی جو اڑ رہا پہ بسا رہے تھے پہاڑیوں کا نازک سبا سے سب سے ملتی تو دوپٹ پٹھانی چومے ہوئے تھے پرانا پردہ مل گلا تھا اٹھا دیا چاندنی کا چاند پرانا چاندنی پورانی چاند پردار چاندنی پردار چاند مل گجا چاندنی مل گجی میرے ماں مامو آمد ہو رہی ہے سامان سامان ہونے چاہیے نیرالے ہونے چاہیے ارے میرے محبوب ہے یہ سامان یہ چاند پرانا ہے چاندنی پرانی ہو گئی ہو گئی چاند پردار ہے چاندنی پردار ہو گئی چاند مل گجا چاندنی مل گجی محبوب نے آنا ہے سامان رہے ہونے چاہیے کیوں کیوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے نئے اور نیرالے طرف کے ساما خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے لیجے جی، جناب چاند کا فرق پر گیا چاند کا فرش اٹھ گیا اب نیا فرش کون سا ہے سبحان اللہ اس وقت بارہ بارہ فرشتوں کی فرشتے نوری فرشتے محبوب کا جلوہ جلوا ہیں بے شمار فرشتے بے شمار فرشتے سب فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا اکتار ایک سلسلہ نکل رہا ہے اتنے فرشتے اتنے آنکھوں سے نور کے نور وہی نور کے تار فرش بن گئے ارے پرانا پورنا مل گجا گجا اٹھا دیا فرش چاندنی کا تارے نگاہ کو کوسو قدم قدم فرش بادلے تھے بادلہ پر یہ بادشاہ کے یہاں ہوتا ہے بڑا رنگین بڑا بڑا نقش و نگار والا اس میں ہیرے جواہرات اس میں سونے کا کام بڑا خوبصورت نہایت ہیرا زیرا یہ بادشاہ کے یہاں ہوتا ہے ہجوم سارے نگاہ سے کوسا قدم قدم قدم پر شباد لے ارے غبار بار پر نثار جانے کہاں اب ہے گزر کو پائے ہمارے دل پوریوں کی آنکھیں پھر کے پر جانا بچے تھے مجھے بھی وہ جلوہ دلوا دو مجھے بھی وہ منظر دکھا دو خدا ہی دے صبر جان پر غور دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ حالا جب ان کو جھڑ مٹ ملے گے خود سی سینہ کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا سکتا تو نور کا بچ رہا تھا باڑا چاند سورج مچل مچل کر کبھی کی خیر مانگتے تھے وہی تو اب تب چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور بھر دیے تھے

خبر یہ تدبیر محل کی تھی کہ رت زہر میں گھڑی گھڑی رہ گئے وہاں کی پوشا شاہ بے تن کی وہاں کی پوشا شاہ بے تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے سجل یہ حق کا سہرہ سر پر صدا تو تسلیم کی نشان مروں پڑے جمع کر کڑے کے کرانچ لوگ مگر کرے مگر نصیب میں تو نا مراد کے دل لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پوشتے زیلت کے سر ہوئی مغفرت کی شلت شدا شدا شفاعت نے دی مبارک شدا شفاعت نے دی مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک شدا شفاعت شدا شفاعت نے دی

گھٹاؤ ادب ادبا کے لیے ملائکہ میں یہ غلے غلے اٹھی اٹھ گھر گھر رہے منور منور پر سر سے داس دے بھر پھر پھر پاتا تھر تھر جل جل امٹ امٹ جنگل ابر رہے ہیں ستم کے آمان

اولا والا سلسن سنا گر گئی جو سلسانات آگے کر گئے تھے سنا یہ میں کس نے سنا میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں یہاں تک تو تسلسل جاری تھا کو دیکھنا ہے اور اور میرا میرا بھی کمزور ہے یاد نہیں رہتا شہر یہاں سے مختصر کرتا ہوں سنا یہ عرش حق نے کیا سنا سنا سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک ہو والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے ہم سنتے اگر ہم سنتے ہم کیا کرتے دیکھیں آسمان نے سنا عرش عرش نے عرش نے سن کر کیا کہا یہ سن کے بے خود پکار اٹھا

بارک اللہ

ادھر منزل ادھر شکل قدم بڑا بڑا ادھر کہہ ادھر تھرو شکش قدم بڑا چلا چلو ہے کھا چلا چلو ہے سامنا تھا مالو رالو رنگ بھارتی بڑے ٹولی ٹولی بڑے ٹولی ڈرتے آیا سے رکتے ادب سے جھکتے جو پور کی رب شب رکھتے تو لاکھوں دل کے پاس لے تھے بڑا بڑا بڑا تو نام ہوتا حقیقتن پہلتا ادھر کر تنہ دنوں میں بدلے کا کنارا گھر سے گزرا کہاں را نظر ڈرا رام اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے جاب اپنے ملا گھر در ہر ہر ہر در ملا گھر جاب اپنے ملا گھر در ہر ہر ہر در ملا گھر جاب اپنے ملا گھر در ہر ہر ہر در ملا گھر جب گھڑی کھڑی

چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے ادھر گئے رہے وہ برج بچہ کما ہمارا بہت کی شہر تو سدھارا چمک چمک پھل کا ستارا چمک چمتھا پھل کا ستارا اس کمر کے قدم گئے شروع

گرم کے گرم ہے زنجیر ہل رہی ہے پانی بہ رہا ہے ابھی تاروں کے نور کے تڑکے آلی آلی بسرے کس کی رسائی بولو جاتے آتے ہیں جاتے ہیں